اچھا جی، ذرا احتیاط کے ساتھ لس لس الن الن لس الن کون سی جگہ ہوگا لس الن واحد متکلم لام بنون خفیفہ مجبول لس الن یعنی مجھ سے سوال کیا ضرور سوال کیا ہو جائے گا چلیے جی آگے آپ چلتے ذرا اب ہم جاتے ہیں امر اور نہیں کی طرف امر اور نہیں کی طرف یہ ساری جو میں آپ کروا رہا ہوں یہ ساری لیکن ایک ہی چیز ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں نا اگر اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں اور ان چیزوں کو آپ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے کہ یہ ساری چیزیں آسان ہوتی جائیں گی یہ قرآن مجید میں بھی سیکھے آتے ہیں حدیثوں میں بھی آتے ہیں اور یہ عام یہی چل رہے ہوتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس طرح کے سوالات کیے جائیں گے تو یہ ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں بس آپ نے تھوڑی سی محنت کر کے ان کو یاد کر لینا جب یاد کر لیں گے تو پھر آگے یہی چیزیں کی جو وفاق المدارس کی جو کتاب کے اندر وہ ہے اجرا کی کتاب کے اندر وہ بھی ساری یہی چیزیں اس میں تھوڑی تھوڑی یہ دو دو چیزیں کروں گی تمرین الصف جو میں نے آپ کو بتائی تو یہ جو ہے یہ سارے چل رہے ہیں اب آ جاتے ہیں امر امر کسے کہتے ہیں امر کہتے ہیں کسی کو حکم دینا امر حکم دینا نہیں کسی کو نہ کرنے کا حکم کرنا انگریزی کے اندر جو انگلش کے اندر اس کے لیے آپریٹو سینٹینس ہم کہتے ہیں نا آپٹیو سینٹینس نہیں امپیرٹو سینٹینس امپیریٹو کے اندر کیا آتا ہے کہ آپ کے پاس حکم بھی ہوتا ہے کام کرنے کا بھی اور منع کرنا بھی یہ دونوں چیزوں سے پائی جاتی ہیں امپیرٹو کے اندر تو عربی کے اندر جب حکم ہوتا ہے کام کرنے کے لیے اس کو امر کہہ دیتے ہیں جب حکم ہوتا ہے کام نہ کرنے کا تو نہیں کہہ دیتے نہیں کہ بھائی حکم کام نہیں کرنا تو یہ سارا کا سارا وہ ہے جو پہلے امر اور پہلے نہیں اور پھر ہم نے میں نے بتایا تھا امر حاضر معروف کی وجہ سے ہم نے کیا کیا تھا چھ سیوں کو الادہ کیا تھا اور آٹھ سیگوں کو الادہ کیا تھا چھ سیگوں کو اور آٹھ سیگوں کو الادہ کیا تھا گردان ہم نے کیسے کی تھی میں نے کہا تھا امر حاضر معروف کی گردان آپ افلا افلو افلا افلنا افل افلا افلو افلی افلا افلنا ٹھیک ہے یہ گردان تھی امر حاضر معروف اور امر غائب معروف کی گردان کیسے تھی لیا فل لیا لیا لیا لیا فلا فلو فل نفل ٹھیک ہے نا یہ آٹھ سیگے ہم نے اکٹھے کر لیے لیا فل لیا فلا لیا فلو لتا پل کا فلا لیا فل پھر اسی کے اندر جب ہم نے مجھول وغیرہ بنائی تھی یا سکیلا اس فل سے ہم سکیلا بناتے ہیں قیلا کیسے بنی تھی افل سے افلن افلن افلن افلن افلن افلن افلان افلان افلان افلان یہ حاضر امر حاضر معروف اور غائب کے کیسے کی تھی لیا فلن لیا فلان لیا فلن فلن فلنا فلان لیا فلنان لیا فلن نہ فلن یہ تھا فیفا کیسے بنائی تھی امر حاضر کے اندر آپ آ جائیں اس میں آپ کتنے سیگے آئیں گے تین آئیں گے حاضر کے اندر کتنے سیگے آئیں گے تین ففیفہ کے اندر تین سیگے آتے تھے اف پالن اف فالون اف پالن حاضر کے اندر تین سیگے آتے تھے اور غائب کے پانچ سیگے آئیں گے غائب کے اندر پانچ لیا لی لیا پالن لینا فالن لیا فالن لی تف پالن اف پالن لینا فالن یہ غائب کے اندر جتنے ہاں۔ ہاں، سیگے آئے تھے یہ کتنے آئے تھے پانچ سیگے آئے یہ پانچ سیگے اور یہ ساری کی ساڑی یہ گردانے وہی ہیں گردانے وہی ہیں وہ ایک پیٹرن تھا میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک بات کہی تھی کیونکہ یہ ایک پیٹرن ہوتا ہے اس پیٹرن کے اوپر آپ نے گردانوں کو لانا ہوتا ہے بس ایک پیٹرن یاد کر لیں گے باقی ساری کی ساری اسی کے اوپر آ جاتی تو یہ ساری چیز چل رہی ہے اس کے اوپر ہی اب میں آپ کے سامنے پہلے امر آپ معروف میں مکرواتا ہوں امر عروف کا افل افلا افلو افلی افلا افلنا یہ اجرا ان شاء اللہ شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا اجرا ہوگا صرف امر حاضر معروف صرف کا دان کر رہا ہوں مجبور شکیلا میں نے امر حاضر معروف کا دان کر دی اچھا یہ مجھے بتائیے نسارا یون سرو ہوتا ہے نسارا یون مدد کرنا اس سے جو امر بنے گا نا وہ بنے گا ان سو یان شروع سے آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا نا کہ جی امر کیسے بنتا ہے کہ حمزہ شروع میں جو لایا جائے گا وہ اس کے اوپر سما لایا جائے گا یا اس کے اوپر کسرا لایا جائے گا یہ بات ہوئی تھی نا امر بناتے ہوئے امر حاضر معروف بناتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ مظاہرے کے عین کلمے کو دیکھو مظاہرے کا عین کلمہ اگر مقصود ہو یا مقتو ہو تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا تھا کچرا لانا تھا شروع میں اور اگر مزارے کلمہ اگر مضموم ہو تو حمزہ وسیع بھی شروع میں کیا لایا جائے گا مضموم لایا جائے گا یاد ہے کچھ کے نہیں یاد جیسا سب کچھ بھولتے ہیں افل کیسے بنا تھا امر حاضر معروف کا افل کیسے بنا تھا ہم نے کہا تھا نا کس سے بنتا ہے یہ تف آلو سے بنتا ہے تف آلو سے تف آلو سے بنتا ہے پہلے بھی جی ٹا کو گرائیں گے اس حاضر کے اندر کیا تیسرا فل تھا کا گرائیں گے پھر دیکھیں گے این کلمے کو دیکھیں گے این کلمہ اگر مضموم ہوگا تو شروع میں حمزہ وسلی مضموم آئے گا اگر این کلمہ مقصور ہو یا مکتو ہو تو پھر حمزہ وسلی کیا لایا جائے گا مقصور لایا جائے گا اور آخر سے ساکن کر دیں گے آخر سے ساکن کر دیں گے اگر جو ہے وہاں پر حرف علت نہ ہو الف پاؤ یا نہ ہو اور اگر الف پاؤ یا ہو تو وہ گر جائے گا یاد ہے کہ نہیں یاد کچھ کچھ نہ کچھ تو یاد ہونا چاہیے نا کچھ نہ کچھ تو یاد ہونا چاہیے لیکن ایسے کہہ رہا ہوں تب ہی ہوگا جب گردانے یاد ہوں گی یہ چیزیں یاد گی نہیں ہوتا ایک تو ہم چلے جائیں گے چلے جائیں گے آگے چلتے جائیں گے اور اجرا کتنا ضروری ہوتا ہے یہ اب آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی آپ کتابیں جتنی مرضی یاد کر لیں اجرا نہ کیا ہوا ہو آپ کو ایک مہینے بعد چیزیں بھول جائیں گی لیکن اگر اجرا کیا ہوا ہے پھر آپ کو چیزیں بھولتی نہیں ٹھیک ہے چلیے ذرا نسارا یان سورو نسارا یان سورو تھا نا نسارا یان سورو تو این کلمہ کیا زما یعنی سواد پہ کیا آ رہا ہے زما تو شروع میں حمزہ وسطی پہ بھی کیا آئے گا زما حمزہ وسطی پہ بھی کیا آئے گا زما سے اس کو ساکن کر دیں گے رو کو تو نسارا یان سورو سے جو امر بنے گا وہ کیا بنے گا سور امر کیسے آئے گا انسو انسو ناسارا یانسو کیا بنے گا انسو میں گردان آپ کے سامنے حاضر معروف کی کو یہ کیونکہ وزن تھوڑا سا چینج ہے ایک پال ایک فلا سے طرح ہے اسی طرح ہی ہے لیکن یہ انسر انسر انسرا انسرو انسری انسرا انسرنا انسر انسرا انسرو انسری انسرا انسرنا کے امر کے اندر آئیں گے اب ذرا مجھے آپ یہ بتائیے ان سرو انسرو کون سا سیگا ہے ان مجید وغیرہ کے اندر بھی آتا ہے ان سرو ان سرو واؤ جمع مذکر حاضر پہلے امر حاضر مارو جمع مذکر حاضر پہلے امر حاضر مارو ہو جائے گا انصر انصرا انصرو آ رہا ہے نا جمع مذکر حاضر فیل امر حاضر اب انصر کا مطلب ہوتا ہے نصرا ینصرو مدد کرنا انصر انصرا انصرو کا مطلب ہوگا تم سب مدد کرو تم سب انصرو کیا مطلب ہے تم سب مدد کرو انصرو تم سب مدد کرو اب یہ آپ کو جب آگے ترجمہ کا مطلب ہے کہ آپ کر سکتے ہیں قرآن مجید کے جہاں پہ ذکر ہے اس طرح کا آپ فوراً سمجھیں ان انسرو اچھا جی انسرنا انسرنا کون سا سیگا ہوگا انسرنا انسرنا انسرنا ہاں۔ جی، انسر انسرا انسرو انسری انسرا انسرنا جی۔ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا اچھا چلیے آپ ذرا بتائیے انسری انسوری کون سا سیگا ہوگا انسوری انسوری کون سا سیگا ہوگا ہاں واحد مونس حاضر واحد مونت حاضر انسوری واحد مونت حاضر آ جائے گا انسوری اچھا جی اب یہ بتائیے انسورا انسورا کون سیگا ہوگا انسورا انسورا جی سسمیا مذکر ہاں سسمیا مذکر و محمد آتے دونوں آتے نا انصر انسرا انصرو انسری انسرا انسرنا دو سیگے آتے ہیں سسمیا مذکر حاضر بھی آتا ہے اور تسمیا محمد حاضر بھی آتا ہے ہو جائے گا چلیے جی، اب مجھے بتائیے کیلسا یجلیسو کیلسا یجلیسو کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا یجلیسو اس سے امر کیسے بنے گا یجلسو سے اجلس یجلسو سے امر کیا بنے گا اجلس یجلسو سے کیا بنے گا امر اجلس اجلس اجلسو اجلسو اجلسو ایک منٹ میں ذرا اجلسو آپ نے بتائیے ذرا میں ہے ذرا کوئی مجبوری اجلی سو بتائیے السلام علیکم بس وہ ضروری کہ کال تھی کی وجہ سے طالبین میں تھے ان کی کال تھی میں نے جی بات چل رہی تھی اجلس کے اوپر اجلس اجلسا اجلسو اجلسی اجلسا اجلسنا اب مجھے بتائیے اجلسنا کون سا سیکھا ہے اجلسنا اجلسنا کون سا ہے ہاں۔ اجلسنا جمع محنت اجلس اجلسا اجلسو اجلسی اجلسا اجلسنا اجلسنا کون سا ہے جمع محنت حاضر سیکھے اچھا سی اجلسی کون سا سیکھا ہوگا اجلیسی کون سا سیوا ہوگا واحد مونس حاضر اجلیسی واحد حاضر اچھا میں اردو بتاؤں گا آپ نے مجھے اس کی عربی بتانی ہے اردو بتاؤں گا آپ نے مجھے اس کی عربی بتانی ہے نسارا یم سرو تھا مدد کرنا ان سر سے کچھ آئے گا ان سر سے تم سب عورتیں مدد کرو تم سب عورتیں مدد کرو عربی بتائیے تم سب عورتیں مدد کرو تم سب عورتیں مدد کرو ہاں ان انسرنا ان تم سب عورتیں مدد کرو ان تم دو عورتیں مدد کرو تم دو عورتیں مدد کرو تم دو عورتیں مدد کرو جی تم دو عورتیں مدد کرو ہو جائے گا جی یہ سارا ہو گیا تو اب دیکھیں میں تو آپ کو تھوڑا تھوڑا کروا سکتا ہوں میں آپ کو تھوڑا تھوڑا کروا سکتا ہوں اب آپ اس کو اب وہ کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ اور اس میں ساتھ ساتھ گردان بھی کرتے جائیں گے آج تو میں نے گردانیں نہیں کروائی لیکن ساتھ ساتھ میں جو بھی کہوں گی جی ان سرو تم سب عمر یعنی ان سرو کون سی گئے تو آپ بتائیں گے جی کہ امام مذکر حاضر پہلے امر حاضر معروف تو کردان فون کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ساتھی اگر کوئی جانا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں تو وہ کیا ہوگا کہ آپ فون کردان کریں ان سر ان سرا ان سرو ان سری ان سرا ان سرنا صحیح تو اچھا جی جن ساتھیوں کا اگر رہتا ہے نا جنہوں نے اگر کوئی اس میں ہے بات یہ ہے کہ میں ابھی صرف ان بیچ میں بات آ جاتی ہے ایک بات یاد رکھیے گا پہلا سال آپ کا اچھا ہونا چاہیے مضبوط ہونا چاہیے پہلا سال آپ کا مضبوط ہونا اگر پہلا سال آپ کا مضبوط ہے پھر انشاءاللہ شاء آپ کو آگے چلنے میں آسانی ہوگی پہلا سال اگر آپ کا مضبوط ہے اور پہلے سال میں اصل جو چیزیں وہ ہے شرط اور نحب شرط اور نحوا خیر ہے کوئی بات نہیں مثلا کسی طریقہ سے رہے گی یا اس قسم کی چیزیں رہے گی تو کوئی بات لیکن پہلا سال آپ کو مضبوط ہونا ہے اگر گرامر نہیں آتی تو اگلے سال کیسے پڑھیں گے ہدایت و ناف کیسے پڑھیں گے اور چیزیں کیسے پڑھیں گے علم سیگا اب جو ہے وہ علم سیگا بھی ہے وہ تو پڑھی علم سیگا مرد حضرات پڑھاتے ہوئے گھبراتے ہیں علم سیگا علم سیگا پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے کہ جی گھبراتے ہیں علم سیگا پڑھانے لگے بلکہ دیکھا جائے تو بہت آسان کتاب ہے دیکھا جائے تو بہت آسان کتاب ہے جی تو آپ نے پہلے سال کو مضبوط کرنا ہے پہلے سال کو مضبوط کرنا ہے گرامر آپ کو مضبوط ہونی چاہیے گرامر انشاءاللہ ہم چلتے رہیں گے تو مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ شاء آپ کا جب سال مکمل ہوگا آپ کی اچھی خاصی گرامر ہو جائے گی اچھی خاصی ہو جائے گی گرامر آپ سب کے لحاظ سے بھی اور ناحب کے لحاظ سے بھی یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ اس طرح ہوگا لیکن یہ آپ لوگوں کا تھوڑا سا ساتھ دیں گے تب میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا نا میرے کرنے سے نہیں ہوگا آپ کی ساتھ مجھے وہ چاہیے تعاون چاہیے آپ کا تعاون ہوگا آپ لوگ یاد کریں گے صحیح طریقے سے اجرا کریں گے میں آپ سے سن نہیں سکتا وہ آپ لوگوں نے خود سنانا ہے اجرا کرنے کے اندر بھی میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں ایک دوسرے ساتھیوں سے پوچھا کریں بھائی یہ کون سا سیگا ہوگا فلاں کون سا سیگا ہوگا اچھے سی گردان کر کے سناؤ آپس میں بیٹھ کے یہ اس طریقے سے یہ جو ہم کہتے ہیں گروپس بنا کے تکرار کرنا گروپس بنا کے تکرار کرنا یہ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے تو اس طریقے سے انشاءاللہ جب آپ کریں گے تو بہت وہ رہے گی آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی سارا اب میں جان بوجھ کے اب سرف ناف میں جان بوجھ کے لیتا ہوں سرف ناف جان بوجھ کے میں نے لی باقی کتابیں میں نے نہیں لی اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر ذرا تھوڑی سی جان مارنی پڑتی ہے اور طالب علموں کو چلانے کے لیے کہ آپ لوگ چل جائیں گے ساری زندگی میرے کھاتا جو ہے کھل جائے گا ثواب کا ساری زندگی کو بڑھاتے رہیں گے آگے مجھے سواب ملتا ہے تو صرف اس وجہ سے جان بوجھ کے میں نے لی ہے ورنہ مجھے پتا ہے کہ اس کو پڑھانا اور پھر اس کے اندر جان مارنی پڑتی ہے اب تک نہ میں نے خود پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھی ہوئی ہے پڑھائی کتنی دفعہ ہوئی ہے لیکن صرف اس وجہ سے کہ آپ لوگ بھی اس میں کچھ نہ کچھ چل پڑے وہ اب پتہ نہیں اگلے سال کا مجھے پتا نہیں ہے کیونکہ میرا بھی اب وہ ہوتا ہے کہ چلو جی اب میں اگلی کتابیں پڑھاؤں کوئی دوسری کتابیں پڑھاؤں ٹائم تو میرے پاس ابھی بھی نہیں تھا یہ اس دفعہ بھی جو میں نے ایک گھنٹہ نکالا ہے یہ بھی بڑی مشکل سے میرا نکلا ہے ایک گھنٹہ میرے پاس بالکل ٹائم تھا میں رات کو تقریباً کوئی بارہ ساڑھے بارہ ساڑھے بارہ کے قریب میں فارغ ہوتا ہوں تو صبح سے میں شروع ہوتا ہوں یعنی صبح آٹھ سے پہلے مدرسے جامع چٹیا کے اندر پھر وہاں سے اثر مغرب کے بعد یعنی میں کھانا کھاتا ہوں کہ میں نے آج مغرب سے پہلے ابھی دوپہر کا کھانا مغرب سے پہلے کھایا ہے رات کا کھانا جو ہے وہ پھر ہوگا ساڑھے بارہ کے بعد تو اس وجہ سے آپ لوگ جو ہے نا تھوڑا سا ذرا ہمت کریں گے ساتھ دیں گے یاد کریں میرا تو مسئلہ یہی ہے کہ آپ پہلے سال سے پڑھیں پہلے سال سے پہلے سال سے وہ کر کے آپ لوگ ہمت کریں اور اس طرح کریں چلے جی بیچ میں یہ باتیں آ گئی ہمارے پاس تھوڑا ہے تھوڑا ہے اس کے اندر سے دیکھیے یہ تھا امر کے حوالے سے اب آ گیا جو امر حاضر مجھول کیسے آئی تھی یاد ہے امر حاضر مجھول ہم نے کہا تھا لتن سر لتن سرا لتن سرو لتن سری امر حاضر مجھول تو ایسے ہی تھا نا یہ امر حاضر مجھول امر کی جو تھی وہ گردان تھی لتن سر لتن سرا لتن سرو لتن سری لتن سر ٹھیک ہے چھ سیک امر حاضر مجھول میں بھی آئیں گے اور میں نے آپ کو اس وقت یہ بھی عرض کی تھی کہ اگر آپ اکٹھے یاد کرنا چاہیں امر حاضر مجھول کے اندر تو چودہ سیگے اکٹھے بھی یاد کر سکتے ہیں امر حاضر مجھول تو نہیں ہوگی وہ پھر امر مجھول ہو جائے گی اس میں غائب حاضر کے بھی کے آ جائیں شاید آپ کو یاد ہو کہ میں نے آپ کو مجھول میں کہا تھا کہ مجھول میں آپ اکٹھے بھی اگر یاد کرنا چاہیں تو یاد کر سکتے ہیں مثلا کیسے لیون لیون سر سرا لیون سرو سر سرا لیون سرنا سر سر سرا سرا سرو سرنا لیون سر لیون سر ٹھیک ہے نا یہ اس طریقے سے آپ یاد بھی کر سکتے ہیں تو چورسی لیکن اگر آپ چھ چھ کرنا چاہتے ہیں چھ اور آٹھ گروپ سنانا چاہتے ہیں تو امر حاضر مجھول کا آپ الادا یاد کریں کیسے لتون سر لیکن سرا لیکن سرو لیکن لیکن سری لیکن سرنا سر اب آپ لوگوں نے وہ کرنا ہے کل میں انشاءاللہ اس کا اجرا کرواؤں گا اور آگے بھی انشاءاللہ اللہ امر تکیلا کپی یہ مشکل ہے اس سے میں بھی چھوڑ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کو یاد کر لیں یہ گدانے لازمی کل یاد ہونی چاہیے شکیلا تک کل لازمی یاد ہونی چاہیے پھر آگے کچھ بھی نہیں پیچھے بچا پھر آگے اس قسم کی بحث ہے اس میں فائل اس میں مقول اس میں آلہ اس میں تبدیل پیچھے آپ کچھ بھی نہیں ہے پھر پیچھے تو آپ کچھ بھی نہیں بچا اجرا بھی ختم ہونے والا ہے یہ آخری وہ ہے تو اس لیے اس کو تھوڑا سا کر لیں آپ ان یہ انشاءاللہ جب ہو جائیں گے یہ مکمل کر کے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے اگلے ہفتے کے اندر انشاءاللہ ہمارا علم سرف کا دوسرا حصہ سٹارٹ ہو جائے گا علم سرف شرف آخری اغین کے اندر اولین کے اندر دوسرا حصہ انشاءاللہ ہمارا شروع ہو جائے گا آج منڈے ہے تو اس کے اندر لیکن یہ کہ آپ لوگ ہمت کر اس ہفتے کے اندر یہ چیزیں یاد کر لیں چلیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحب کا سبق ہم سٹارٹ کرتے ہیں نحب کا سبق